نمازی کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں صحیح بخاری کتاب الصلاة باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه حدیث نمبر 359 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه حدیث نمبر پانچ سو سولہ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے نماز کے دوران میں سر ڈھانپنا واجب نہیں وگرنہ آپ کندوں کے ساتھ سر کا ذکر فرماتے سر ڈھانپنے کے بارے میں مجموعی لحاظ سے لوگوں کو اس کی ترغیب دینا درست ہے مگر نماز کے ساتھ تخصیص کر کے نہ ڈھانپنے پر ملامت کرنا درست نہیں مولانا عبدالسمد رفیقی بہتر یہی ہے کہ نماز کے دوران میں سر پر ٹوپی یا امامہ وغیرہ ہو اخبار القضاء محمد بن خلف بن حیان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دو عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب فی الثوب الواحد حدیث نمبر 354 تا 356 صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب فی ثوب واحد لبس حدیث نمبر پانچ سو سترہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا صحیح بخاری کتاب الصلاد باب کان الثوب کا حدیث نمبر تین سو باسٹھ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اگلے سب والوں کے مقام سطر پر پچھلی سب والوں یعنی خواتین کی نظر نہ پڑے یاد رہے کہ عہد نبوت میں خواتین پچھلی صفوں میں نماز ادا کیا کرتی تھیں مولانا عبدالصمد رفیقی محمد بن منقدر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں صحیح بخاری کتاب السلط باب الصلا بغیر ردا حدیث نمبر تین سو ستر عربی میں اظہار کو جبکہ ردا اس چادر کو کہتے ہیں جو قمیض کی جگہ استعمال کی جائے مولانا عبد السمد رفیقی ابن ابی شہبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو انسٹھ حدیث نمبر چھ ہزار چار سو تراسی نے صحیح صنعت کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وہ نماز میں صدل کرنے کو یہود کی مخالفت میں مقروض سمجھتے تھے اور فرماتے تھے یہودی صدل کرتے ہیں ابن ابی شہبہ حدیث نمبر 6480 نے صحیح صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز میں صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا گویا یہ یہودی ہیں جو اپنے عبادت خانے سے باہر آئے ہیں معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا یعنی صدل کرنا جائز نہیں صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے حالت نماز میں چہرہ کھلا رکھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ساٹھ میں ثابت ہے مولانا خان اگر سر یا گردن پر کپڑے کو بل دے یا لپیٹ لیا جائے تو پھر اس کے دونوں کنارے لٹکیں تو یہ صدل نہیں ہے واللہ اعلم مولانا عبدالسمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں صحیح بخاری کتاب باون فیکم تصل المرأة فی الثیاب حدیث نمبر تین سو بہتر صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب التبکیر بالصبح فی اول وقتها حدیث نمبر چھ سو پینتالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز کے بغیر نہیں ہوتی سنن نبی داود صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 775 میں اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے علم نہیں کہ ران قابل سطر چیز یعنی شرمگاہ ہے سنن نبی داود کتاب الحمام بابن حدیث نمبر چار ہزار اکتالیس وہ حدیث حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا سنن نبی داود کتاب الصلاح باب فی النال حدیث نمبر 653 وسندہ حسن سنن ابن ماجہ کتاب اقامت باب الصلاة فی النعال حدیث نمبر 1038 امام تحاوی نے اسے متواتر کہا ہے تب مسجدوں کے فرش کچے ہوتے تھے اور جوتوں کے تلوے بھی عام طور پر ہموار ہوتے تھے جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے تھے آج اکثر مسجدوں میں صفح دریاں یا قالین بچ گئے ہیں اور جوتوں کے تلووں میں بسا اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے نہیں نکلتی لہٰذا آج اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز ادا کرنا چاہے تو اسے طہارت کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے ورنہ جوتے اتار کر نماز پڑھے مولانا السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھ لو سنن ابی داود کتاب الصلاة باب المصلی اذا اینا یزعہما حدیث نمبر 655 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 259 260 میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو کرو وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے سنن نبی داود کتاب باب الصلاة فی النعل حدیث نمبر 652 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 260 میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح یعنی غور سے دیکھ لو اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو پھر ان میں نماز ادا کرو سنن ابی داود کتاب الصلاة باب فی النعل حدیث نمبر 650 وسندہ صحیح امام حاکم نے جلد نمبر ایک نے اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو سنن نبی داود کتاب الصلاة باب المصلی اذا خالا نا علیہ این یازعہما حدیث نمبر 654 655 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 میں زاہبی اور نووی نے اسے صحیح کہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا جب ابن حارث رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہو گئے تو عبد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشکے بندی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے صحیح مسلم کتاب باب اعضاء السجود عن کف الشعر حدیث نمبر چار سو بانوے اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی آپ کی نگاہ اس کی دھاریوں پر چلی گئی جب فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ اس یعنی چادر کی دھاریوں نے تو ابھی ابھی مجھے نماز میں خوشو سے غافل کر دیا تھا صحیح بخاری کتاب باب اذا صلی فی ثوب لہو اعلام حدیث نمبر تین سو تہتر صحیح مسلم کتاب المساجد باب کرا اعلام حدیث نمبر پانچ سو چھپن عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں صحیح بخاری کتاب باب ان صلی فی ثوب مصلب او تصاوی حدیث نمبر تین سو چوہتر عصر حاضر میں عام مسلمان بڑی عقیدت اور دینی جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر نقش و نگار والے مسلح کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے آداب عبادت میں سے خیال کرتے ہیں گھروں کے علاوہ اکثر مساجد میں بھی خوبصورت نقش و نگار والا مسلح نظر آتا ہے بلکہ اب تو مسجدوں میں اسی قسم کے قالین رواج پکڑ رہے ہیں یہ سب خلاف سنت اور خلاف تقوی ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اپنی عقیدت و محبت جذبہ و شوق اور خیالات و نظریات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم تعلیمات اور قدسی فرمودات کے مطابق بنائیں کیونکہ آپ ہی کی اطاعت میں اطاعت الہیہ محبت ربانیہ اور قبولیت عبادت مضمر ہے معلوم ہوا نقش و نگار والے مسلح پر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے یعنی بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے صحیح بخاری کتاب باب السجود علی الثوب فی شدت الحر حدیث نمبر تین سو پچاسی مساجد کے احکام مسجد کی فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی به بن له مثله جو شخص مسجد بنایا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے بہشت میں اس یعنی مسجد جیسا گھر بناتا ہے صحیح بخاری کتاب الصلاح باب من بنا مسجدا حدیث نمبر 450 صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل بناء المساجد والحث عليها حدیث نمبر پانچ سو تینتیس سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل الجلوس فی بعد الصبح و فضل نمبر چھ سو اکتر مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں کیونکہ وہاں حرس تما جھوٹ مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب فضل من الى المسجد المسجد ومن حدیث نمبر 662 صحیح مسلم کتاب المساجد باب المشی الى الصلاة به به وترفع الدرجات حدیث نمبر 669 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کا قصد کرے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے سنن نبی داود کتاب باب ما جاء فی الهدی فی المشی الى مشیلا حدیث نمبر 562 وہو حدیث حسن امام حاکم نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 میں اور امام زہبی نے اسے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر کے صحیح کہا ہے البتہ ابو داود کی کعب بن عجرہ والی روایت کی سند حسن ہے مرعات حدیث نمبر ایک ہزار تین یعنی تمہیں برابر نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے واللہ اعلم مولانا مولانا عبدالسمد رفیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو مسند احمد جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو اکتالیس نبی داود حدیث نمبر پانچ سو باسٹھ و حدیث مساجد میں نمازوں کا ثواب مسجد اقصا میں ایک نماز ہزار نمازوں کے برابر ہے سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الحرام و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سات امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر ایک ہزار ستائیس میں اسے صحیح کہا ہے مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے صحیح بخاری کتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مکہ والمدینہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نوے مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چورانوے نبوی میں ایک نماز ہزار نمازوں سے بہتر ہے صحیح بخاری کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ باب فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نوے مسلم کتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجد مکہ والمدینہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چورانوے سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاوہ باب ماجہ فی التطوع فی البیت حدیث نمبر 1378 وہو حدیث صحیح امام بویسری نے اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1202 میں اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی نوافل سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب بیت حدیث نمبر سات سو اٹھتر المسجد یعنی مسجد کا تحفہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت یعنی تحیت المسجد کے طور پر پڑھا کرو صحیح بخاری کتاب الصلاح باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین حدیث نمبر چار سو چوالیس صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب باب تحية المسجد بركعتين حديث نمبر چودہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو سنن ابی داود کتاب الاطعمہ باب فی اکل الثوم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستائیس وسندہ حسن اس مرفوع روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے البتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ موقوف روایت صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو سڑسٹھ میں موجود ہے کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایزا پہنچتی ہے صحیح مسلم کتاب المساجد بابو من اکل ثومن او حدیث نمبر پانچ سو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز و لہسن کے حکم میں داخل نہیں سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ نہیں اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے معذور قرار دیا تھا سنن نبی داود کتاب باب فی اکل الثوم حدیث نمبر 3826 وہو حدیث صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1672 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 319 میں اسے صحیح کہا ہے مسجد میں تھوکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو صحیح مسلم کتاب المساجد باب عن فی المسجد حدیث نمبر پانچ سو ترپن اگر مسجد کا فرش پختہ ہے تو تھوک پانی یا کپڑے وغیرہ سے صاف کیا جائے گا مولانا عبد السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے صحیح بخاری کتاب باب کفارت البزاق فی المسجد حدیث نمبر چار سو پندرہ صحیح مسلم کتاب المساجد باب النہی عن البصاق فی المسجد حدیث نمبر 552 سو باون مسجد میں سونا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے صحیح بخاری کتاب الصلاح باب نوم الرجال فی المسجد حدیث نمبر چار سو چالیس مسجد میں خرید و فروخت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ ہوتی کا اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیک اللہ تجھے وہ چیز نہ لٹائے کیونکہ مسجد قطان اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئیں جامع ترمزی کتاب البیوع باب مسجد حدت البیع فی المسجد حدیث نمبر 1321 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 میں اور امام زہبی نے اسے صحیح کہا ہے مسجد میں جانے کی فضیلت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا کرتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے سنن نبی داود کتاب ما جاء فی فضل المشی حدیث نمبر پانچ سو اٹھاون اس کی سند حسن ہے یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہو جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقت نہ ہوگی خاص ساری عمر باوضو ہو کر پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں اس لیے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فروانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم پچیس درجے زیادہ ہے لہٰذا جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت کر اے اللہ اس پر رحم کر جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے صحیح بخاری کتاب البیوع باب الماز فی الاسواق حدیث نمبر 2119 صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل اسلطوبی فی جماعہ وفضل انتظار الصلاة حدیث نمبر 649 سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے دو دفعہ فرمایا اے بنو سلمہ اپنے یعنی موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو یعنی مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں صحیح مسلم کتاب المساجد باب فضل کثرت الخطاء الى المساجد حدیث نمبر 665 مسجد سے دل لگی لگانے والے کے لیے عظیم خوشخبری سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حشر میں اپنے یعنی عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا نمبر ایک عادل حاکم نمبر دو وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے نمبر تین وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے نمبر چار وہ دو شخص جو یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں یعنی جب ملتے ہیں تو اس کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں نمبر پانچ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یعنی افراد محبت یا خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں نمبر چھ وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے یعنی برائی کے لیے بلایا یعنی دعوت گناہ دی تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں نمبر سات وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا مخفی رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا یعنی خیرات کو مکمل مخفی رکھتا ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد حدیث نمبر 660 صحیح مسلم کتاب الزکا باب فضل اخفاء الصدقہ حدیث نمبر 1031 مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بناؤ یعنی جہاں نیا محلہ آباد ہو وہاں مسجد بھی بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ سنن نبی داود کتاب الخلاح باب اتخاذ المساجد فی الدور حدیث نمبر 455 و حدیث صحیح سنن ابن ماجہ کتاب المساجد باب تطہیر المساجد و بہا حدیث نمبر 758 759 امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1294 میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 306 میں اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب فی بینائل المساجد حدیث نمبر چار سو انسٹھ نمبر چار سو انچاس صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بائیس میں اسے صحیح کہا ہے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں یعنی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو ابن ماجا کتاب المساجد باب المشی الاصلاح حدیث نمبر سات سو اسی وسن دہو حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بارہ میں اور امام زہبی نے اسے صحیح کہا ہے مسجد میں مشرق داخل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص سیدنا ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا صحیح بخاری کتاب الصلاة باب اذا اسلم وربط الاسیر مسجد حدت نمبر چار سو باسٹھ مسجد کی خبر گیری کرنے والا مومن ہے مسلمان بہن بھائیوں مسجدوں کی خبر گیری کیا کرو انہیں صاف ستھرا رکھو روشنی اور پانی کا انتظام کرو مرمت کا خیال رکھو اور سب سے بڑی اور اصل خبر گیری اور مسجد کی آباد کاری یہ ہے کہ وہاں جا کر پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھو مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا اہتمام کرو مصنون نماز پڑھانے والے ائمہ کا تقرر اور پانچوں وقت اذان دینے کے لیے تنخواہ لینے والے موزن کا انتظام کرو قبرستان اور ہمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین مسجد ہے یعنی سب جگہ نماز جائز ہے سوائے قبرستان اور ہمام کے سنن ابی داود کتاب الصلاة باب فی اللتی لا تجوز فیہ الصلاة حدیث نمبر چار سو بانوے جامع ترمزی کتاب الصلاة باب ما جاء ان الارض کلہا مسجد المقبرہ والحمام حدیث نمبر تین سو سترہ امام حاکم نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکاون میں ابن خزامہ نے حدیث نمبر سات سو اکانوے میں ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر تین سو اڑتیس تین سو انتالیس میں زاہبی نے اور ابن حزم نے المحلہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر انتیس میں اسے صحیح کہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہ ہوا مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ نماز کی جگہ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد یعنی سجدے کی جگہ بنانا بھی منع ہوئی مسجد میں داخل ہونے کی دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی مسنون الفاظ کے ساتھ سلام کہنا چاہیے سنن ابن ماجہ کتاب المساجد باب عند دخول المسجد حدیث نمبر سات سو بہتر سات سو تہتر وہ حدیث صحیح ابن خزامہ نے حدیث نمبر چار سو باون میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر تین سو اکیس میں اسے صحیح کہا ہے پھر یہ دعایا کلمات کہنے چاہیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب اذا دخل المسجد حدیث نمبر سات سو تیرہ اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا اعوذ باللہ العظیم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم میں عظمت والے اللہ اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب ما یقول الرجل عند دخوله المسجد حدیث نمبر 466 وسندہ صحیح مسجد سے نکلنے کی دعا سیدنا ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو اللہم انی من اے اللہ بے شک میں سے تیرا فضل مانگتا ہوں صحیح مسلم کتاب المسافرین باب ما یقول اذا دخل المسجد حدیث نمبر سات سو تیرہ مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنا منع ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے رہنے والے دو آدمیوں سے کہا یعنی جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو صحیح بخاری کتاب السلط باب رفع فی المساجد حدیث نمبر چار سو ستر